شعبہ نے کہا میں نے ابو اسحاق سے سنا وہ عامر بن سعد بجلی سے حدیث روایت کر رہے تھے انہوں نے جریر سے روایت کی انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ 63 برس کے تھے اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتنی ہی عمر کے ہوئے اور اب میں بھی 63 برس کا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6099